حضرت ام سلمہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکعت ودر پڑھتے تھے جب بوڑھے اور کمزور ہو گئے تو نو رکعت ودر پڑھنے لگے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اٹھائیس